سفیان نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار ایک سو اسی